اللہ حضرت کے معاملے میں یہ بات اچھا کروا رہے ہیں کہ ہر کام جو شریعت کا ہے اس میں عقل کے اور شعور کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ حکمتیں ہیں اور یہ نہیں ہوا کرتا کہ شریعت کسی کام کا حکم دے اور اس میں حکمت کام ایک بات تو یہ ہے جو اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ اللہ نے کسی ایسی کام یا بات کا حکم نہیں دیا جس میں اس کے پسے کچھ کوئی حکمت اور حقیقت کا فرمانا ہو اور اس سے ملتی جلتی ایک بات یہ ہے کہ آدمی کہے کہ جب تک مجھے یہ حکمت سمجھ میں نہ آئے میں کام ہی نہیں کروں گا یہ بات درست نہیں کیونکہ بہت سی حکمتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو تجربے سے سمجھ میں آتی ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عمر کے بڑھنے کے ساتھ سمجھ میں آتی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فائدہ کلیہ یہ بنا دیا جائے کہ جب تک مجھے اس بات کی حکمت سمجھ میں نہ آئے میں کام نہیں کر اور شریعت نے معاملے کو بینک بینک رکھا ہے درمیان میں رکھا ہے جو لوگ کام کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ان کو بھی اختیار دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے اپنے پاس بھی اختیار رکھا ہے معاملہ درمیان درمیان کا ہے انسانوں کو امتیوں کو مسلمان کو ہر فرد کو عورت اور مرد کو یہ حق حاصل ہے وہ اس بات کی تحقیق کر لے یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں یہ بات درست ہے یا نہیں ایک نے فتوا دیا تو جس نے فتوا پوچھا اس کو یہ حق حاصل ہے تو کہیں بھی جا کے اس فتوے کو ری چیک کرا لے پوچھ لے کہ یہ فتوا آیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے کے مطابق ہے نہیں ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ کباب ثابت ہو جائے کہ شریعت کی منشا یہی ہے اور فتویٰ یہی ہے کہ پھر انسان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اب اس کے لیے بہانے تلاش نہ کرے کہ کسی طرح اسے چینج کر دیں کسی طرح سے تبدیل کر دیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں پر مثالیں اشار کروا رہے ہیں کہ دیکھو کبھی کبھی شریعت کے کام کو اس لیے روک دیتی ہے منع کر دیتی ہے کہ اس سے دین میں تقریب کا باب کھلتا ہے بدترین کام جو پچھلی امتوں میں رہے اور امتوں میں لوگ کرتے رہے ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ دین کو اپنی خواہش کے مطابق تبدیل کرتے رہے دین میں کچھ اصول بنائے ہیں اشتہار ہے کچھ لوگ ہیں کچھ مقرر ہیں جو اشتہار کرتے ہیں اصول کو طے کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر آدمی جو چاہے اس کے مطابق فتوا دے دیا جائے دین کو تبدیل کر دیا جائے اور یہی سے دین کی بنیاد پڑھنا شروع ہو جاتی ہے پچھلی جتنی بھی قوموں میں دین بدلے اور امتیں بدلی اور میاں صلاح السلام آئے ان کے آنے کی بنیادی ایک وجہ یہی تبدیلی تھی جو مختلف اوقات میں آتی ہے مگر نہ کا دین شروع سے اب تک ایک ہی ٹھیک ٹھیک ہے ہے آمان امان وقت کے ساتھ ساتھ رہے اس کی بعض میں نمازیں کم تھی اس امت میں زیادہ کر دی گئی زکات کا انصاف کچھ اور تھا اس امت میں زیادہ کر دیا گیا حضرت علیہ صلاح السلام کے آنے تک اللہ کی طرف سے کبھی ایسے نہیں ہوا کہ لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ تم ایک دوسرے کو مار دو جہاد کر کوئی جہاد نہیں تھا جہاد تو شروع ہوا اس وقت جب اللہ نے آخری بات یہ طے کر دیا کہ اب سے اندر سے میرا عذاب نہیں آئے اب جو کچھ کرنا ہے تم کس طرح زمین پر سرے زمین زمین سے اپنے کاموں کو پورا کرو اب ہم عذاب نہیں بھیجیں گے اسی لیے آپ دیکھیں اتنی پچھلی امتیں ہیں اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود ان پر خدا کا عذاب آیا ان امتوں پر نہیں آیا کے بعد ان امتوں پر نہیں آیا تو خدا نے وہ عذاب کا سکہ ختم کر دیا انسان حاضر شاز و نازر کی ہو جائے اور وہ اس امت میں بھی ہوگا اسلام سے پہلے جب کوئی گناہ قوم میں عروج پکڑ جاتا تھا اور اس کے ساتھ اس سے بڑی چیز شرک ہو جاتی تھی شاہ رحمت اللہ اس فلسفے کو آگے چل کے بیان کرتے ہیں تو وہ یہاں بھی یہ ہے کہ ایک شرک اور ایک کوئی ایسا بڑا گناہ جس سے لوگوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں ان کی جو چیزیں جمع ہوتی تھیں خدا کا آزاد ہے اور السلام جب آ گئے تو انہیں بتا دیا گیا کہ بس آج کے بعد اللہ کا عذاب نہیں آئے گا انسان جو مرضی کریں شرک کریں اور ایک گناہ نہیں دس گنا بھی کو چھوڑ کے کریں تو بھی مطلب اب اپنا عذاب نہیں بھیجیں گے اب تم خود حکومتیں چلاؤ اپنے کام خود کرو تو یہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہی ہیں اور کسی بھی السلام کے زمانے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ عذاب آیا لیکن وہ یہ سمجھنے کے نازک سنت میں بھی ایسے ہو جائے گا قیامت کے خود میں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے چہرے ان کے گناہوں کی وجہ سے مست کر دیے جائیں گے تو وہ تو گویا ایک سزا کا نمونہ دکھانا ہے بدلنا جہاز کا جب حکم آ گیا تو اس کے بعد خدا کا عذاب نہیں تو یہ ہوا کرتا ہے کہ تبدیلیاں احکامات میں آتی ہیں وغیرہ اصل دین جو ہے وہ اعتقاد ہے اور اعتقاد کو بھی تبدیل نہیں اور اخلاقیات ہیں تو کبھی تبدیل نہیں کسی نبی نے آپ یہ یقین کہا کہ دو خدا کو مانو کسی نے کہا کہ ایک خدا کو مانو وہ ہمیشہ رہا ہے تقدیر پر ایمان ہمیشہ رہا ہے کتابوں کے سب کا رہا ہے اور اسی طرح اخلاقیات ہے اللہ کا شکر ہے توکل ہے ظہر ہے حکام ہے ہر کسی نے اس کی ترکیب کی اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے ظلم محت چوری وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کی ہر ایک نے ترکیب کی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ مجھے بتاتے ہیں کہ دیکھو دین میں تحریف ہو جایا کرتی یہی دین تھا آدم علیہ السلام نے کیا تھے یہی نور اندر السلام کا تھا یہی موسا عیسیٰ ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کا دین ایک ہی تھا تو اسلام کی خصوصیت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں کوئی نیا دین آیا ہے بلکہ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ آخری پیغام تھا جس کے بعد اللہ نے طے کر دیا جس طرح خدا نے ایک مسئلہ طے کر دیا تھا کہ اب ہمارا عذاب نہیں آئے گا اب تم خود اپنے کس سے نپٹاؤ اسی طرح خدا نے طے کر دیا کہ اب ہماری طرف سے وہی نہیں آئے اس وہی کو ہم کیا حد تک محسوس رکھیں خدا نے ذمہ داری گئی اس لیے اب تک ایک گھنٹہ ایسا نہیں گزرا جس کے متعلق یہ کوئی کہہ سکے کہ قرآن دنیا سے غائب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک متصل چلا آتا ہے حالانکہ حیرت انگیز بات ہے آپ دیکھیے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے متعلق یقینی طور پر یہ کہا جا سکے کہ اس کی تعلیمات پوری کی پوری ہوئی ہیں جو آج سے دو سو سال پہلے تھیں چار سو سال پہلے تھیں جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کی تعلقات کو تو کہنے کیا قرآن جی اس کی تو بحث سے کیا وہ سب جانتے ہیں چار سو سال پرانے نسخے لے لیں پانچ سو سال پرانے نسخے لے لیں تو اب جب تحقیق ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز کا اضافہ ہو گیا اس چیز کا اضافہ ہو گیا آپ ہندوؤں کے سکھوں کی یہ گرنتھ دیکھ لیں اس گرنتھ میں پورے اخبار ہیں جو ہم نے پڑھے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے یعنی اس سے فرید الدین رسول شکر گنج اللہ علیہ کا کلام تو جب ہم سے کینیڈا میں پڑھا تو وہاں بہت سے سکھ تھے ان سے ہم نے کہا کہ اپنے گرو سے ملا وہ گرو کے پاس لے گئے اس کے لمحا بیٹھے تھے ہم نے ان سے کہا کہ یہ زبان ہی اس زمانے میں نہیں حضرت نے پنجابی میں کہے ہوں حضرت نہیں تھا اس زمانے میں پنجابی اور یہ جی الفاظ جو تھے وہ رائج نہیں تھے ان کی کتنی چیزیں ہیں ان کے خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ حاصل کرتے ہیں اور حضرت نظام الدین اولیا رحمت اللہ علیہ سترہ اٹھارہ سال تک مسلسل بہت سے ملکات ان کے لکھے جاتے رہے حضرت نے آج یہ کرنا ہے آج یہ کرنا اس نے فوائد الفواد میں تیسروں جگہ ان کا تذکرہ اپنے شہر کے متعلق ہمارے حضرت یہ کہتے تھے ہمارے حضرت یہ کہتے آرام جو ایک جگہ بھی یہ آیا اور حضرت نے شاعری کی ہے کہ حضرت کا یہ شعر ہے یہ ایسی بات ہے حتیٰ کہ اپنے متعلق کہا کہ میں بیٹھ کے لیے حاضر ہوا کہ قدر میں تو حضرت یہ شعر فارسی کا پڑھا فارسی کی یہ بات تھی پنجابی کا اور ہندی کا خاص طور پہ فکری تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ایسے ہی ہے مقدس کلام ہے یہ چیز ہے ہندوستان جانا ہوا تو وہاں سکھ ملے ان سے پوچھا انہوں نے کہا یہ بات بالکل درست ہے ہمارے یہاں گرنتھ میں تبدیلی ہوئی ہے اور یہ جو ہمارے فلاں گرو تھے انہوں نے تبدیلی کی تھی اور پندرہویں آدمی جو حضرت فرید الدین مسعود رحمت اللہ فکر گنج رحمت اللہ علیہ کے پندرہویں خلیفہ یعنی پندرہ کشتوں کے بعد ایک مقام پہ پہنچ کے ہمارے گرو آپ کے حضرت سے ملے تھے اور اس وقت انہوں نے یہ یہ تبدیلیاں کی تھیں آپ یہ سچ کہتے ہیں اب دیکھو یہ کتاب سے چار سو سال پانچ سو سال پرانی میں صدر سولہویں کی کتاب ہے لیکن ہے وہ مذہبی کتاب لیکن تاریخ ہوگی قرآن کا ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں آیا جب اللہ اللہ کی طرف سے عبادت بازو ہو یا انسانوں نے امت میں عبادت چھوڑ دی ہو اور ان کے اس ایک گھنٹے میں قرآن نہیں تھا تو ایک عقیدہ مسلسل چلا آتا ہے تو اسلام کی نہیں کہ کوئی نیا بھی ہے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اللہ نے آخری دن اس کو قرار دے دیا اسی لیے اس نے صاف کہا کہ قیامت میں جو چیز قبول ہوگی تمہارا تم سے مطالبہ کریں گے وہ اسلام کا ہے تو شاہ صاحب رحمت اللہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی شریعت اس کام کو اس لیے روک دیتی ہے کہ اگر اس کی اجازت دے دی گئی تو دین کچھ کا کچھ ہو جائے گا اور اس کے لیے انہوں نے لیں گے وجود و حرج شاہ صاحب احمد اللہ کہتے ہیں کہ حرج کو ہٹانے کے لیے اس کا وجود ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اول کلی کم صوبان جیسے صلی اللہ علیہ کیا تم نے سے ہر آدمی کے پاس دو کپڑے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو لکھ رہے ہیں یہ بالکل ایک حدیث کا کوئی ایک ٹکڑا لکھ دیتے ہیں جملہ لکھ دیتے ہیں اب جب تک آدمی نے پوری حدیث نہ پڑھی ہوئی ہو تب تک پتہ نہیں چلتا کہ کہاں اب آیا ہے کیا تم تحریک کے لیے دو ٹکڑے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم سے یہ دریافت کیا گیا کہ کیا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ثابت ہے کہ آپ نے بڑی چادر اوڑھ کے نماز پڑھی صحابت کے اللہ سے ثابت ہے کچھ لوگوں کو جس پہ اعتراض تھا ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کپڑے اپنے لٹکا کی کنڈی پر ایک چادر باندھ کے انہوں نے نماز پڑھی تو جو ان کے شاگرد آئے انہیں اعتراض تھا انہوں نے کہا حضرت کی جی، کیا آپ نے کیا کپڑے کو آپ کے لٹکے میں اور آپ نے ایک چادر میں نماز پڑھ لی تو انہوں نے کالی گرانی احمد یہ کیا ہے کہ کسی بے وقوف کو میں یہ سمجھاؤں کہ ہم سے ایک دور ایسا گزرا ہے کہ کپڑے بھی اثر نہیں ہوتے تھے کپڑوں کپڑوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو ایک ہی چادر میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا دو کپڑے ضروری نہیں ہیں آپ کل تم کو ہوگا کیا تم میں ہر آدمی کے پاس دو کپڑے دو چادری کتنی قلت تھی کپڑوں کی کہ یہ یہاں تک حدیث میں آیا ہے جن احادیث میں یہ آئے جملے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی پیچھے اور مرد آگے کھڑے ہوتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ عورتوں اس وقت اپنے سر اٹھاؤ سے دیتے جب مرد اٹھ جایا کریں اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک ہی کپڑا باندھا ہوا ہوتا تھا اس کے علاوہ کوئی کپڑا ہی نہیں تھا یہ تو بہت بعد میں جب معاذ رضی اللہ یمن گئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کو پانچ حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے پہ انہیں امیر مقرر کیا تو انہوں نے زکات کے کپڑے جمع کیے اور لوگوں سے کہا کہ زکات تو انہوں نے اپنے کپڑے دیے اور انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں کپڑوں کی ضرورت ہے اور پھر انہوں نے بھجوائے ہیں تو وہاں جا کر کچھ حالات ٹھیک ہوئے یا خیبر سے بات ٹھیک ہوئے مگر نہ کپڑے بھی اتنے کہاں تھے وہ پکوڑے ہی صلی اللہ پکوڑے ہی تعالا یا اللہ تعالیٰ حالت یہ کہنا کہ عالم اللہ انکم تختار انفسکم بتا پا رہی ہوں اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ لوگ خیانت کا ارادہ کر رہے تھے بتابا کم سو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف تمہاری توبہ کو قبول کیا تمہاری طرف رجوع فرمایا واپا اللہ تعالیٰ نے تم سے درگزر کیا یہ ہے تھوڑی سی مشکل بات اور مشکل بات اس طرح سے ہے کا بات کر رہے ہیں اصل میں کہ دین جو ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اگر اس آسانی کی اجازت نہ دے شریعت تو لوگ تشدد اور مبالغے میں کہیں سے کہیں چلے گئے اسی لیے اساتذہ یہ جی کہتے ہیں کہ فتوا جس چیز کا نام ہے وہ ہمیشہ منیمم ریٹ پہ دیا جاتا ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں میں کس بات میں سہولت ہے اگر وہ بنیادی طور پہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکراتی نہیں ہے تو ہم اس کی اجازت دے دیں گے وہ کہا بھی لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں جس کا خلاصہ صاحب کے سامنے ان الفاظ میں کہا اسی لیے ثقافت کی جب بحث آتی ہے کہ اسلام کی ثقافت کیا ہے تو کہا کہتے ہیں کہ تم ثقافتی طور پر ہر علاقے کی رسومات کو دیکھو ان رسومات نے کہیں بھی کوئی رسم شرک کی ہے کہیں کوئی ایسی رسم ہے جو دین میں تعلیم پیدا کرتی ہے کہیں کوئی ایسی رسم ہے جو براہ راست دین سے ٹکراتی ہے تو تم اس کی نفی کر دو اور یہ جائز نہیں ہے لیکن جو پبلک کی اپنی رسومات ہیں اور دین کا اس میں کچھ حرج نہیں ہے تو چاہیے اجازت کوئی حرج نہیں ہندوستان میں بڑا مسئلہ آیا کہ شادیوں سے پہلے بچوں بچیوں کو لڑکیوں کو مائیوں بکھا دیتے ہیں مائیاں جمع ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے اس وقت جو مفتی تھے حتیٰ سے نبر اللہ مختلف ان کا یہ شریعت اس بات سے نہیں کی جائز ہے جس میں بہت ہی ایسی بات پتنگ بازی کا مسئلہ ہے کہ پتنگ اڑانے چاہیے یا نہیں مفتیوں نے کہا کہ اگر اس کا وقت ضائع نہ ہو اور اپنی ترجیح کے لیے اپنی کھیل کود کے لیے بچہ استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرض نہیں ہے بشرطے کہ کی کوئی اور مفتہ کوئی اور چیز اس کے ساتھ نہ مل جائے شریعت نے ان چیزوں کو منع نہیں کیا تو کہیں کہ ثقافت یہ کہیں کہ اسلام کی اپنی ثقافت کیا ہے یا ثقافتی طور پہ اس نے لوگوں کو پابند کیا ہے تو ایسی چیزیں نہیں ہیں یہ ان چیزوں میں سے جس کے لیے شریعت نے اصول دے دی ہیں باقی لوگ ان اصولوں کے اندر رہ کے جو مرضی کریں مسجد کے اصول دے دیے کہ مسجد قبلہ رخ ہونی چاہیے ایسی ہونی چاہیے سفید ہونی چاہیے یہ چیز زمین وقت کی ہونی چاہیے مال محراب کا لکھنا چاہیے اب مسجد میں دس مینارے بناؤ یا ایک مینارہ بناؤ محراب ہر منزل میں رکھیں یا نہ رکھیں چونے گالے سے بنے یا کس چیز سے بنے شریعت اس سے بحث نہیں کرتی ہے تمہارے اپنے مسائل یہ تم علاقے کے اعتبار سے طے کرو ایک ایسی مسجد بننی چاہیے اسی لیے کہا نے اس ایک مثال کو اگر آپ دیکھیں تو فکا نے لکھا ہے مثال میں وہ کہتے ہیں کہ مسجد ہمیشہ ایسی بننی چاہیے جیسی خطب و جواب کی آبادی یہ رسول امام ترقی رحمت اللہ نے بیان کیا اور اس رسول کو آپ یوں سمجھیں کہ مسجد میں اے سی لگوانے اور ساری آبادی ارد گرد اچھی ہے مسجد اتنی شاندار بنا دی کچی آبادی ہے بچے بڑے کتے نہیں ہیں لوگ مزدوری کرتے ہیں نہیں کرتے جیت مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں اور مسجد وہاں کارپیٹ بچھا دیے اے سی لگوا دیے اب سب سے پہلے وہ مسجد سونے والوں کی آواز کا بن جائے گی سب سے پہلے وہ مسجد خراب ہوگی لوگ آئیں گے وہاں آرام کریں گے تو منع کیا ہم کا جس طرح کی بستی ہے نا ویسے ہی مسجد بناؤ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہر آدمی کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے اب وہ مسجد میں آتا ہے بچہ اچھا، وہ کہتا ہے کیا مصیبت ہے اتنی گرمی میں پندرہ منٹ ٹھہرنا ہے نماز پڑھنی ہے بڑی مشکل ہے وہ کہتے ہیں ان کو گھروں میں یہ سہولتیں میسر ہیں مسجد میں بھی وہی سہولت میسر ہونی چاہیے تاکہ عبادت میں بھی اس کا جی لگے اور دماغ آسانی سے وہ پڑھ سکے گھر میں کاغذ استعمال ہوتے ہیں مسجد میں وہ کہتے ہیں الگ کہ جتنی بھی کل کو جواب کی آبادی ہے اس کے مطابق اس طرح کی مسجد ہونی چاہیے تو شریعت لوگوں کے لیے سہولتوں کو پیدا کرتی ہے کہ کسی طرح وہ عمل کریں اور اصول متعین کر دیتی ہے کہ ثقافت میں اصول اس میں سے ایک چیز یہ ہوئی کہ کپڑوں کی بات آ گئی کہ کپڑے دو تین چار کتنے پہنے کیا نماز میں موزے بھی پہنے گا کیا نماز میں کو بھی جانگے گا کیا دو چادریں ہونی چاہیے کیا دو کپڑے ہونے چاہیے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم منیمم ریٹ پہ فتوا نے فرمایا ایک چادر بھی ہو تو نماز پڑھو سب کام اور اس کے محاورے کے رام رسی اللہ کی ایک اور بات یہاں پر آئی اور وہ یہ کہ پہلے زمانے میں روزہ ایسا ہوتا تھا کہ روزہ دن کا بھی ہوتا تھا رات کا بھی ہوتا تھا یعنی صبح سہری میں کچھ کھا لیا اس کے بعد افطار میں اور افطار کے بعد سے بس پھر اس کے بعد آئے نماز پڑھی اور صبح تک پھر روزہ ہوتا تھا رات کو کوئی آدمی واپس جا کے اپنے گھر میں کھا نہیں سکتا تھا اپنی بیوی سے کچھ تعلق قائم نہیں کر سکتا تھا ایسا روزہ ہوتا تھا تو وہ پورے کا پورا ایک دن اور ایک رات لوگوں کو ایسے گزارنا پڑتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر اجازت نہ دی تھی اور اللہ نے کہا عالم اللہ اللہ تم تم تخت نہ ان کو اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں پہلے ہم وہ ترجمہ بتاتے ہیں جس پر اعتراض ہوتا بھی ہے اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ بالکل صحیح اعتراض کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم پکتا ہوں نہ ہو سکوں اللہ نے جان لیا اے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ تم اپنی جان میں خیانت کرتے تھے تم خیانت کے مرتکب ہوتے تھے بتا رہا ہے کو اللہ تعالیٰ نے تم سے درد کیا اور اللہ نے معاف کر دیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے رام رضی اللہ رات کو روزے کی پابندیاں خاص طور پہ بیوی بی کے متعلق اس پہ عمل نہیں کرتے تھے اور چوری چھپے یہ کام ہوتے تھے اللہ نے صحابہ کے رام رضی اللہ کو یہاں پر تنگی فرمائی ہے یہ وہ چیز ہے جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں اکا دکا واقعات کی منفی نہیں کرتے اس لیے کہ معاشرہ تھا ہزاروں سینکڑوں آدمی تھے تو ایک آدھ واقعہ پھر ایسا ہو گیا دو چار واقعات ایسے ہو گئے تو وہ ٹھیک ہے ایک الگ بات ہے مگر مجموعی اعتبار سے صحابہ کرام اللہ عنہ کا مزاج یہ نہیں تھا اس لیے جن لوگوں نے اس کا ترجمہ ایسے کیا ہے وہاں تک پہنچ کے اہل نے اعتراض کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو قرآن سے خود ثابت ہے کہ صحابہ رضی اللہ خائن سے خیانت کرتے تھے ایک روزہ تو وہ رکھ نہیں سکے اور تم کہتے ہو کہ خلافت میں انہوں نے نہیں کیا یہ بات نہیں کی یہ ساری غلط فہمی اس سے پیدا ہوتی ہے کہ سب قانون کا نفظ آ گیا ہے اور یہ مشکل ہے کا ذرا سا سمجھنا ہوتا اصل یہ ہے عربی زبان میں کہ ایک ہی مادے کے مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً آپ دیکھیں جہاں بھی عربی میں جیم اور دو نون جمع ہو جائیں گے وہاں چھپنے کا معنی آ جائے گا عربیت میں زبانوں میں بہترین زبان ہے کمال کی زبان ہے کہ ایک ایک حرف کے بدلنے سے کتنا فرق بچ جاتا ہے اب جیم اور دو نون آپ جہاں بھی دیکھیں گے اس میں پوشیدگی کا مفہوم آ جائے گی مثال دے دیں مثلاً جن ہے اس میں بھی پوشیدگی کا گیا ہے جنت ہے کیونکہ انسانوں کی نگاہ کی پوشیدہ ہے اس میں بھی پوشیدگی کا مقوم آ گیا جنون بابل بندی اس میں عقل چھپ جاتی ہے جتنے الفاظ آپ اس روٹ کے دیکھتے چلے جائیں ہر جگہ جہاں چین اور دو آ جائیں گے وہاں چھپنے کا مقوم آ جائے گا تو ایک ایک ہر سے اربوں کے یہاں فرق پڑ جاتا تھا تو ایک ہی مادے کے مختلف الفاظ جو ہیں آپ دیکھیے عالم آگے اللہ تعالیٰ تبدیل قرآن میں آئے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور الغیوب ہے وہی عالم اور غیب اور جہاں پر وہ دونوں لفظ ہیں لیکن آئے ڈگری میں چلے گئے اللہ الغیوب ہر ایک چھپی بات کا اللہ بہت جاننے والا ہے عام طور پہ زندگی میں کہتے ہیں عالم دین ہے اور پھر کہتے ہیں یہ علامہ تو اس سے بھی بڑا درجہ ہو گیا نا کہ علامہ بہت بڑا لکھا ہے اسی طرح آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حدیث آیا کا لفظ کہ لوگ جو توبہ کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے محبت کرتا ہے جو تقوا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والے اللہ کے تعین توبہ کرنے والا اور تقوا بہت زیادہ توبہ کرنے والا اس میں مبالغ کا سیگا آ گیا اسی طرح طاہرین متقافی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایام کا ذکر چل رہا ہے خواتین کے جو ایام ہے اور اس نے لگا رہے نے فرمایا کہ وہ پاک ہو جائے اور پھر فرمایا وہ خوب پاک ہو جائے دونوں ایک ہی جگہ پر دو لفظ اللہ نے مختلف استعمال کیے کیوں قرآن کریم نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں گے ان کی اصل مدت پوری ہو جائے دس دن دس راتیں جتنی بھی مدت اس کی ہے وہ پوری ہو جائے تو اب اس کے قریب جانا تمہارے لیے جائز ہو گیا لیکن پھر فرمایا کہ مطابق جب وہ خوب جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو اب ان کے پاس جب اس کا مطلب یہ ہے کے درمیان میں اگر وقفہ آ گیا فرض کر لیجیے کسی وجہ سے شوہر کو یہ ضرورت پیش آ گئی اور اس نے ابھی نہایا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی آخری حد اگر وقت کی پوری ہو گئی ہے تو تم اس کے قریب جا سکتے ہو ہاں البتہ جب وہ خوب پاک ہو جائے تو پھر تو تم سے پابندیاں ختم ہو گئی تو ایک ایک حد سے خدا نے قرآن کریم میں فرق رکھا ہے لہامہ کا سبق وہ علیہ مقصد سبق آدمی کے لیے وہ ہے ماسب جو کچھ کے اس آدمی نے کیا یا نہیں کام وہ علیہ گا اس پر بوال پڑے گا مقصد جو اس نے اپنے سطد اور ارادے سے کیا یعنی وہ گناہ جو اس کے قطر اور ارادے سے نہیں ہوئے بے اختیار میں ہو گئے اللہ نے کام ہے معافی اور جی ایک آدمی جا رہا ہے وی آ رہا ہے ٹی وی لگا ہوا ہے بس سے سفر کر رہا ہے اس کے بس میں نہیں ہے اسے سفر کرنا تو اللہ نے اس کے لیے کوئی گناہ بھی نہیں رکھا اور ایک آدمی کے بس میں ہے ختم کرنا اور پھر نہ کرے اس انسان کے لیے گناہ ایک ہر سے فرق پڑ جاتا ہے یہاں جو لفظ آیا نا اس پہ ہے نا کہ صحابہ ہے تو آبے اللہ خیانت کرتے تھے لوگوں نے غلطی یہ کی ہے کہ اس کا ترجمہ جو سمجھیں کہ خیانت کے لیے عربی میں لفظ ہوتا ہے یقون وہ خیانت کرتے ہیں اور جہاں یہ مادہ آتا ہے اختیان سے اختیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خیالات کرتے ہیں خیانت مطلب کا ارادہ کرتے ہیں تو ارتقا اور ارادہ ارادہ ارادہ گنا دونوں میں فرق ہے ارتقا اور ارادے میں فرق ہے ارتقا نے ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دے گا نہیں قتل کیا دنیا کا شرکیت کا کوئی قانون سے نہیں کرا سکتا ارادہ اس نے کیا تھا لیکن اس نے اس کو عمل نہیں بنایا تو یہاں پر ترجمہ یہ بنے گا کہ علیہ اللہ عن کو تم تک اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم لوگ اس فیل کا ارادہ کرتے تھے اس خیانت کا ارادہ کرتے تھے تو ارادہ ہو جانا اس انسان کے فضیت میں آنا کہ کاش کی پابندی نہ ہوتی اور ہم لوگ زندگی ذرا زیادہ سہولت سے گزر کر سکتے کوئی منع نہیں اللہ تعالیٰ فرما دیا ہٹا دیا اس پابندی کو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو شریعت جو جو تبدیلی کرتی ہے اقدامات میں اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی سہل کی جائے لوگوں کی زندگی آسان کی جائے اور یہی چیز اس کی تاریخ انا سے ہوتی ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلسل لوگوں کو رعایتیں دیتے رہے حدیث میں یہ آیا روئی کے بعد میں ایک آدمی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول میں سے ایسی حرکت ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ساٹھ روزے رکھو ان کا رسول میں تو اتنا نہیں کر سکتا میرے سے تو ایک دن صبر نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اچھا اتنا سب کا کر دو انہوں نے مدینہ منورہ کے پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا ان کا اللہ کی قسم ما بین لابتیہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ غریب آدمی کو ہے میں کہاں سے کیا کرتا ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سچی کی چیزیں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ لو میری طرف سے اور جاؤ سب کر دو انہوں نے کہا کہ جی، میں استعمال نہ کر لوں میں تو خود اس کا موت آ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو استعمال کر لے تو یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ لوگوں کی زندگی کو آسان کیا جائے کہ کیسے مسند احمد میں آتا ہے ایک رضی اللہ عنہ ایک کے پاس چھوڑ گئے کہ اونٹنی اپنی اور انہوں نے کہا کہ میرا جانور ہے تم رکھنا اور میں واپس آ کے لے لوں اور وہ سال بھر نہیں آئے اور وہ اونٹنی بیمار ہو گئی حتیٰ کہ اس کے مرنے کا جب وقت آیا تو جو صحابی رضی اللہ عنہ تھے بڑے مستقل تھا بڑے خدا کا خوف اور تقوا تھا ہمیں تو ان کی بیوی نے کہا کہ اسے ذبح کر دو کیا فائدہ ہٹ جائے گی تو ذبح کر لو گے تو اس کی اون اس کے اس کا گوشت اس کی کھال وغیرہ ہمارے کام آ جائیں گے ان کا میں اس میں دخل نہیں دے سکتا بالکل ایسے نہیں ہو سکتا یہ تو امانت کو چھوڑ کے گیا تھا میں اس کی امانت کو کیسے ذبح کر سکتا حتیٰ کہ وہ مر گئی کی اہلیہ میں لے کے آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ سے کیا کہ اللہ کے رسول وہ اونٹنی تو مر گئی کیا ہم اس کی چربی استعمال کر سکتے ہیں اور ہماری معاشی طور پر یہ یہ حالات ہیں ہم کتنے محتاج ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے اس مردار کمپنی کی چربی نکالی اور سال یا ڈیڑھ سال تک وہ اس چربی کو استعمال کرتے یہ کیا چیز تھی حالات کی وجہ سے جو خطرے بدلتے ہیں اور حالات کی وجہ سے جو تنگیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی لیے مفتی کی اور قاضی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حالات کو دیکھے اور لوگوں کے لیے سہولت کے راستے بتائے اور سہولت کی تجویزیں اتنا بھی نہ ہو کہ سرے سے دین سے معاذ اللہ نکالتے اور اپنی خواہش کے مطابق دے لیکن اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے درمیان میں رہے اور لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت کے راستے پیدا کرتے تھے ہمارے شاہ صاحب کہتے تھے کہ تمہارا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ تم یہ چیز کہو کہ یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز حلال ہے جب تم حرام کہو تو اسے یہ بھی بتانا کہ اس کے جائز راستے کون سے ہو سکتے ہیں جائز طریقے کون سے ہو سکتے ہیں تاکہ لوگ تنگی میں نہ سکیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ کی یہ مثال وہ کہتے ہیں کہ ربینت کی بعض المواض اور بعض مواقع پر ایسے بھی ہوا ہے شریعت نے کہ اثرات اور ہوئی شریعت کسی کام سے منع کرتی ہے یہ حکم دیتی ہے تو اس لیے کہ لوگوں کو شریعت کے اتباع میں رغبت پیدا ہو یا یہ کہ وہ خدا کی نافرمانی سے بچے صحابت صحافت مشتبہ شبحت ورد المرا حقیقت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع پر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا اور آپ نے ان کے شبہات کو دور کیا اور معاملہ جو اثر کی طرف تھا اس کو لوٹایا اس فکرے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شریعت کے احکامات کو بتا دیتے تو کبھی کبھی ساتھ وجہ بھی بتا دیتے وجہ بتا دیتے تھے تاکہ عقل میں آئے دماغ میں آ جائے یہ گناہ اس لیے نہیں کرنا یہ نیکی اس لیے کرنی ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس کا یہ نقصان رضی رسول اسلام کو اشکار پیش آتا تھا مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حکم دے دیا کہ یہ کام کرو ان کے ذہن میں آتا تھا کیوں کام کریں اس میں کیا فائدہ ہے شاذرحمۃ اللہ کہتے ہیں اس مقصد کے لیے وہ حاضر ہوتے تھے اور اس اللہ صلی اللہ علیہ سے پوچھتے تھے اور آپ کے شبہات کو دور کرتے تھے کہ بہت بڑا احسان ہے صحابہ کے رضی اللہ کا کہ انہوں نے ایسے ایسے سوالات اللہ صلی اللہ علیہ سے پوچھے ہیں کہ اگر وہ حل نہ ہو جاتے تو پھر امت کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ان اللہ نے سوالات کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا اس کی پہلی مثال انہوں نے دی مثالیں تو انہوں نے اس کی دی ہیں چھ لیکن اس میں سے دو مثالیں بساس انداز کرتے ہیں ان کی جی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاح الرجل کی جماعت ان تزید و علا صلاحات ہی کی گئی ہے علا ہی کی گئی ہے آدمی کی وہ نماز جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے وہ اس کے مقابلے میں جو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ نماز زیادہ زیادہ اس انسان کو ثواب دلاتی ہے اور تلاقیں ہی تیسو پہ ہی اور مارکیٹ میں جو نماز پڑھتا ہے اپنی دکان سے کم کم وقت ہر پچیس درجے بڑھ جاتی ہے وزانی اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ان احدکم تم میں سے کوئی آدمی غذا مغزہ جب وضو کرتا ہے وہ آسن الوضو اور وضو کو اچھی طرح کرتا ہے ثم اصل مسجدہ اور پھر وہ مسجد آتا ہے لا جرید الا صلاتا اور وہ نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتا اکشا اچھا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ چند ایک الفاظ لکھ کے اصل عزیز بھی بیان کی یہ ایک کتاب کو پڑھنا یا پڑھانا یہ شاہ اچھا صاحب رحمت اللہ علیہ کا کمال تھا اور خیال ان کا یہی ہوگا کہ بس اتنی حدیث بھی کافی آگے لوگ خود ہی سمجھ جائیں شاہ صاحب رحمت اللہ یہ حدیث لائے ہیں مشکار وغیرہ میں آئی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی بنیاد یہ تھی اس کی کہ بھائی نماز ہی پڑھنی ہے نا ضرورت کیا ہے مسجد میں جانے کی کوئی اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے کوئی اپنی دکانداری میں دکان میں پڑھ لیتا ہے تو آپ کو مسجد میں ہی جمع ہونے کی کیوں ضرورت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا جواب دیا اور آپ نے بتایا تم جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہو اور تم جب اپنی دکانداری میں دکان میں نماز پڑھ لیتے ہو جب تم مسجد میں جاؤ گے تو اس کے فائدے ہیں اور آپ میں وہ پچیس گنا تمہارے ثواب کو بڑھا دے گی یہ شبے کا حل ہوا صحابہ کرام رضی اللہ کے شبے کا کیا اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو ایک مخصوص جگہ پہ جانا ہے فرمایا کہ دیکھو تمہیں اس کا فائدہ ہی پہنچے گا کہ پچیس گنا پڑ جاؤ گے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم سے کوئی انسان وضو کرتا ہے بہت اچھا وضو کرتا ہے مسجد آتا ہے اور مسجد آنے میں سوائے نماز کے اس کی کوئی غرض نہیں ہوگی آگے اندر چھوڑ کے آگے یہ آتا ہے کہ اس کوئی غرض نہیں ہوتی تو وہ جب تک مسجد میں رہتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے اور دوسری جگہ آیا ہے کہ اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس پہ رحمت نازل فرما اور اس انسان کو اے خدا صلی علیہ اس پہ رحمت برکت رحمت نازل فرما اور اللہ اس کی مغفرت فرما تو دوسری بات یہ بھی بتا دیں کہ جب تم مسجد میں آؤ گے ابھی دو منٹ ہیں تین منٹ ہیں اور پھر تیسری بات بتائی کہ تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دو کام ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہو گے اتنی دیر تک فرشتے تمہاری یہ دعا کریں گے ایک تو تمہارا وضو جب تک قائم رہے گا اور دوسرے فرمایا کہ جب تک تم کسی کو تکلیف نہ دو یعنی لڑنے لگے جگڑنے لگے کسی انسان کو برا بھلا کہنے لگے زبان سے ہاتھ جب تک تکلیف نہ پہنچائے پر جب تک یہ دو کام نہیں ہوں گے اللہ کے رشتے تمہاری یہ دعا کرتے رہیں گے تو یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ تم کہتے ہو اکیلے کیوں نہ نماز پڑھ لی جائے تو دیکھو ان دونوں چیزوں میں یہ فرق پڑ جائے دوسری مثال کیا تھا رحمت اللہ علیہ وقال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی صدقہ تم میں سے کوئی آدمی جب اپنی بیوی سے تعلق کو قائم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں کیا ہے قالو یا رسول اللہ ہم نے کہا اللہ کے رسول یاسی احدنا شہوت ہم میں سے کوئی آدمی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ کام کرے وہ یہ یقون لوگوں کی آج یہ کیا بات ہوئی کہ اس میں نیکی ملے گی کالا رائے تم لوگ کی حرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر یہی کام وہ حرام کرتا تھا کان آ رہی کی وزرن تمہارا کیا خیال ہے کہ گناہ نہ ہوتا فقط آ بس ٹھیک اتنی ہی ہے اذا وضع فی حلال کان له اجر جب وہ جائز کام کرے گا تو اللہ نے اس کے لیے اجر بھی رکھا ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ایک اشکال تھا اور یہ حدیث ہے طویل مسلم میں آئی ہے اور مسلم میں اس کے مسلم الفاظ زیادہ آئے ہیں لیکن ہے حدیث میں بہت سی چیزیں جو سمجھنے کی ہیں اس لیے یہ حدیث پوری پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے پاس کہی جی۔ اور یہ حدیث مسلم کے علاوہ ابن ماجہ وغیرہ میں بھی آئی ہے کہ ان ناسم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کچھ لوگ کون کون تھے یہ شخص ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی اپنی روایت ہے یہ تھے ایک نسائی کی روایت میں آتا ہے سب الدردہ رضی اللہ عنہ سے بعض روایات میں آتا ہے سبور رضی اللہ عنہ سے سارا کو طبقہ صحابہ کرام رضی اللہ کا جو مالی طور پر مبل نہیں تھے اور پیسے کے معاملے میں کمزور تھے ابو نیرا رضی اللہ عنہ کا حال یہی تھا کہ وہ تو وہ تو خود کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا اور میری حالت یہ تھی کہ میں گر جاتا تھا بھوک کی وجہ سے اور عرب علاج کرتے تھے جو پاگل ہوتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے تھے تو لوگ کبھی پاؤں رکھتے تھے اور میں کہتا تھا کہ خدا کی قسم میں پاگل نہیں ہو گیا مگر میں تمہیں کہہ نہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یعنی کی وجہ سے اور اللہ کا بھی سبق بہت سے حضرات خاص طور پہ اصحاب صفا یہ حاضر ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اللہ کے رسول الرسور رسول بالوجود جن لوگوں کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے وہ اجر لے کے چلے گئے یعنی انہیں خدا نے اجر بھی دیا وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں مختلف نیکی کے کام کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسل کمان مسلیل وہ ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ اور ہم روزے رکھتے ہیں کمان جیسے کہ ہم روزے رکھتے ہیں ستون بے فضول امبانی جہاں پہنچ کے وہ ہم سے بڑھ گئے ہیں نماز روزے میں تو برابر ہے لیکن وہ اپنی ضروریات زندگی سے زائد مال کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اس موقع پر پہنچ کے ہم سے بڑھ گئے تو اس کا کیا بنے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب بنیادی بات کیا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ رسول کیا قائم کیا انہوں نے رسول یہ بتایا کہ دیکھو کوئی حکم جو شریعت دیتی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوال اس پہ آتے تھے اس کی تشریح کر دیتے تھے تاکہ جس آدمی نے اس حکم کو سنا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے اس کا شعور اور عقل مطمئن کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس انسان کو عقل کے ساتھ سمجھایا جائے اسی لیے قرآن کریم میں آیا کہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے تو وہ وہ کہیں گے کہ لوگ اتنا نسما اور اتنا اگر ہم نے سنا ہوتا اللہ کا پیغام اور اپنی عقل سے کام لیا ہوتا ماں بھی اصحاب ہم جہنم میں نہ پہنچے ہو تو عقل کا بڑا مقام رکھا ہے شریعت نے لیکن عقل کی بھی ایک حد ہے اب عقل اس حد سے ہی آگے چل جائے تو تو پھر ظاہر ہے کہ غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تقریر ہے نبوت کی حقائق ہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسانی عقل سے بالا ہوتی ہیں وہ تو عقل کا میدان ہی نہیں ہے لیکن بھی نفس ہی اپنی جگہ پر عقل بہت کام کی چیز ہے اسی لیے یہاں پر وہ عقل کی بات فرمائی گئی سوال ہوا کہ اللہ کے رسول کہ جب جنت کے درجات ہیں پیسے والے لوگ تو لے گئے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ادئی سفر لکم لکما سکون کیا ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی اپنی راہ میں صدقہ کرنے کے مواقع رکھے کیا ایسے نہیں ہے تم جو کہتے ہو پیسوں کے ذریعے صدقہ کرتے کر کر گئے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کتنے مواقع نسائی میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ آج دو آدمیوں نے خیرات کی ایک نے ایک لاکھ درہم ہماری راہ میں دی ہے اور اس نے ایک دیا ہے اس کو اس سے زیادہ ثواب دو لاکھ لاکھ سے زیادہ اس کو ثواب دو فرشتوں نے کیا اللہ انہوں نے پر اس نے لاکھ خرچ کیا ایک اللہ نے کہا اس کے پاس ایک ہی روپیہ تھا اس نے اپنا کل مال میں بھی راہ میں دے دیا اور اس کے پاس زیادہ پھر اس نے نصف دیا دو لاکھ تھے ایک لاکھ دیا نا ففٹی پرسینٹ ہو گیا اور اس نے ایک ہی دے دیا کل اس کے پاس آ ہی گئی اس لیے اس کے طرح اس کے لیے زیادہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو پلٹا دیا آپ نے کہا تم کے پیسے کی بات کرتے ہو وہ سب کرتے ہیں تم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس کے لیے اللہ نے صدقے کا موقع نہیں رکھا پتلے تصویر کا دن صدر صدقہ اگر سمجھ لیا جائے کہ کیا چیز ہے تو پھر یہ حدیث آسان ہو جاتی ہے صدقہ اصل میں کہتے ہیں نیکی بس اتنی سی بات جس کا عبت اور معاوضہ نہ ملے اللہ ایک الگ بات ہے لیکن ایسی نیکی کہیں کرنا کہ اس کا معاوضہ نہیں ہے محض محض اللہ کے لیے اللہ جیسے غلط مسئلہ ہے انسان کو اس کا جدید لینا یہ صدقہ ہے صدقہ واجب ہوتا ہے جیسے ہو گئی جیسے صدقہ فکر ہو گیا عشر ہو گیا خراج ہو گیا بہت چیزیں اور ایک ہے صدقہ نقل نقل صدقہ تو بہت ذکی بات ہے کہ آپ نے کسی کی دعوت کر دی یہ نقلی صدقہ ہے باپ نے اپنی اولاد کے لیے کچھ چیزیں لے گیا اس نے کھلا دی یہ اس کے لیے صدقہ ہے شوہر نے بیوی کے کوئی چیز دے دی بیوی نے شوہر کو کوئی چیز دے دی یہ سب صدقے کا باب ہے جو بہت طویل ہے ہمارے یہاں صدقہ کسی کو کون ہے کہ صدقے کی چیز ہے تو وہ آدمی گھبرا جاتا ہے میں اسے نہیں رکھتا اور جب کہو گے صدقہ واجب نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے بھگتنا صدقے کا لفظ بدنا ہو گیا صدقہ اصل میں بنیادی طور پہ کہتے ہیں نیکی کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ جو سبحان اللہ کہتے ہو ہر تصویر تمہاری پڑھنا یہ صدقہ یعنی یہ نیکی جب تم سبحان اللہ ہو گے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو تم نے یہ نیکی کی وہ کل تقبیر صدقہ اور ہر تقبیر جو تم کہتے ہو اللہ اکبر یہ بھی ایک صدقہ ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نشیر میں جاتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے اور جب اوپر کی طرف چڑھائی پہ چڑھتے تھے کہیں تو اللہ اکبر کہتے تھے یعنی چڑھائی میں تاشی اور جذبہ اور فخر اور غرور یہ نہ پیدا ہو بلکہ آدمی کو یہ احساس رہے کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ احساس رہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں یہ پورا ایک جملہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کچھ حصہ ہے مطلب یہ کہ میں سب سے چھوٹا آدمی سب سے نیچے ہوں اور سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو نشید کی طرف جا رہا ہے نا تو نشید نیچے اترنا ذرا سا اپنے پہ گرا محسوس ہوتا ہے کہ نیچے جا رہا ہوں تو بتایا گیا تم یہ سمجھو تم سب سے نیچے ہو دنیا میں فقط سے غروب سے سر اٹھانے کی بات کسی کے لیے نہیں جب تک کہ موت ایمان پہ نہ آ جائے کوئی آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا ساری دنیا تعریف کرتی رہے کبھی بھی اس غرے میں نہیں آنا چاہیے کبھی بھی ذہن میں رکھنا لانا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں برا کہتے ہیں سو مرتبہ برا کہتے ہیں بالکل پرواہ نہ کرے ایمان پہ موت اگر آ گئی تو جو مرضی کہتے رہے لوگ ایمان پہ موت آ گئی تو ساری دنیا مل کے دے پڑھے کیا کیا فرق پڑا بس ایمان پہ لے کے چلا گیا نا اور ایمان پہ موت نہ آئے اور ساری دنیا اگر اچھا کہتی رہے تو پھر کیا پائے جہاں منہ لگنا ہے وہاں دیکھیے کہ کیا قدروں کی مدد ہے پوچھتا نہیں بیوی کو اور ساری دنیا بیوی کی تعریف کرے تو اس تعریف کو کیا آگ میں چونکنا ہے جس سے غرض ہے اس کے ساتھ دیکھے کیسا تعلق ہے کسی طرح لوگ اچھا کہیں برا کہیں لینا کیا ہے یہ بہت بڑا مرض انسان کے نفس کو لگ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دیتا ہے اس غرضے میں کبھی نہیں آنا چاہیے کبھی بھی اسی لیے شیخ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ کہ, کہ ان لوگوں کی بات کو اونٹ کی گندگی کے برابر نہ یعنی اتنی بھی وہ کرتا دے بالکل کسی چکر میں پڑے ہی نہیں لوگ اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں اپنے کام سے کام کرتے اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نقص و ماقدم ہوں وہ آتا ہوں ہم لوگوں کے وہ اعمال لکھتے ہیں جو لوگوں نے آگے ہمارے پاس بھیجے ہیں اور جو لوگ اپنے پیچھے آواز چھوڑ کے جائیں گے تو اپنے کام سے کام رکھے کہ میں اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ نے اسے لکھ لینا ہے اور جو آگے میں نے بھیجا ہے خدا نے اس سے بھی لکھ لینا ہے آج سے کر لو ایک ہزار سال پہلے کوئی آدمی مر گیا اب اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے لوگ اسے برا کہتے تھے تومت لگاتے تھے کیا کچھ کرتے تھے کوئی تاریخ نے محفوظ نہیں رکھا لیکن اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور لوگ اچھا کہتے تھے کیا کیا قدم و حشم تھے کیا کیا چیزیں بھی مر گیا بس پہنچ کے اللہ کے یہاں اپنے اعمال کا جواب دے گا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کلو تعلیم قدم اور تم الحمد للہ کہتے ہو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہو دیکھو یہ بھی ایک صدقہ ہے وہ کلو تحفید قدم اور ہر مرتبہ تم اللہ کہتے ہو یہ صدقہ ہے نیکی ہے اور بہت بڑی نیکی حقیقت میں لا الہ الا اللہ جو ہے اگر کوئی آدمی شعوری طور پر اس کا اقرار کر لے اور دو چیزیں اللہ کے مخلوق سے قطع کر دے بالکل ختم کر دے اور مٹی میں دبا کے دو چیزوں کو چار رکھتے جنازے کی پڑھائے چار تقبیریں شور دس تقبیریں کیا ہے دو چیزوں کا ان اللہ کے مخلوق سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے پھر وہ لا الہ الا اللہ جو کہتا ہے کمال کی چیز ہے غزل چیز ہے ایک باو کب تن اللہ مخلوق سے نہ کل کیا ہو جائے گا یہ میرا کیا بگاڑ دے گا اس نے ایسے کر دیں کچھ پرواہ نہ کرے بالکل احتیاط الگ بات ہے آدمی سوچے اور اصل سے کام لے لیکن خوف لوگوں کا مٹانا چاہیے اور امید لوگوں سے مٹا دینی چاہیے کہ یہ اچھا کر دے گا یہ ایسے کر دے گا یہ میرے حق میں سے کچھ بھی نہیں رہی خوف اور امید دونوں کا تعلق اللہ سے باندھ لے اور لوگوں سے بالکل ختم کر دے جب خوف بھی ختم ہو جاتا ہے امید بھی ختم ہو جاتی ہے لوگوں سے تو پھر اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی کوئی اچھا کہتا ہے کہ برا کہتا ہے وہ کہتا کہاں کام کرو میں اپنے کام میں مصروف ہوں یہی ہے بک اللہ ان صدقہ ہر مسئلہ ہر الہ الا اللہ ہر ایک لا صدقہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر معروف سے صدقتن اور امر معروف نیکی کا حکم دینا یہ صدقہ ہے ورنہ یون ان من کریم صدقتن اور لوگوں کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ رضی اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ چار جملے بتائے صدقے کے اور اس کے بعد لوگوں کو نیکی کے کام کا کہنا اور برائی سے روکنا اس کو بھی صدقہ شمار کیا یہ چاروں جملوں سے بڑی نیکی اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اللہ سبحان الحمد اللہ کو یہ نقلی ہے نا نقل ہے کوئی آدمی کرتا ہے اور امر بالمعروف نیکی کی تصدیق کرنا لوگوں کو گرائش سے روکنا یہ فرض کے پایا ہے اور بعض بات پر پیر ہو جاتا ہے تبلیغ نفس تبلیغ کے لوگوں تک اچھی بات پہنچانا یہ فرض ہے اور اس کے بعد آگے اس کے ذرائع کیا ہیں وہ فرض کے ساتھ ایک آدمی تحریر کے ذریعے بات پہنچاتا ہے ایک تکلیف کے ذریعے بات پہنچاتا ہے ایک ریڈیو پہ آتا ہے ایک اللہ کے نام کو لے کر لوگوں کے پاس جاتا ہے انہیں سکھاتا ہے یہ سب مختلف ذرائع ہیں بنیادی طور پر تبدیل فرض ہے جب وہ کرتے ہیں نا بنیادی طور پر اس کے ذرائع یعنی زبان سے کسی کو نیکی کا حکم دینا اور برائی کرنا کرنا یہ ایک چیز ایک طریقہ بن گیا یہ ہو گیا فرض کفایا تو فرض کفایا نسل سے افسر اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار جو ذکر بتائے ہیں ان سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی بچے کو بڑے کو کسی کو نیکی کی کوئی بات سکھا دی ہے اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے یہ صدقہ ہے نیکی کسی بچے کو کہہ دیا کہ سگریٹ نہیں پیا سکتے بری بات ہے بچہ سگریٹ پیے آنڈا کو یا چھوڑ دے اس نے اپنا فرض پورا کر لیا اس کو اللہ نے دے دی ایک آدمی نے برائی دیکھی اس نے منع کر دی کسی کو کہہ دیا نماز پڑھتے ہیں بیٹے چلیے نماز پڑھیے یہ اس نے کہہ دیا آگے کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے اس آدمی نے اللہ کے ہاتھ سے اجر کما دیا کرتا ہے یہ جو یہ جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے رسول اللہ نے حدیث کے لیے اب وہ آئی ہے بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی سے جب تعلق قائم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں کی ہے قالو یا رسول اللہ صحابہ کے نام کو بڑا تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ آیا کی آدنا شاپت یقون لوگ کیا عجب ہم نے سے ایک آدمی ایسا ہے جو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس انسان کو نیکی ہے بڑے تعجب کی بات تھی نا کہ اس کے لیے اس سے بھی نیکی لکھی جائے گی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مباح کام جب آدمی صحیح نیت سے کرے تو وہ عبادت بن جاتی شریعت نے درجات مقرر کیے ہیں فرض ہے واجد ہے سنت موقع ہے غیر موقع ہے مباح چیزیں اور دوسری طرف دیکھ لیں تو حرام ہے مخلوح تعلیمی ہے مخلوح تنظیم ہے پھر مباح ہے یہ جتنا مباحات کا باب ہے اتنا دستی میدان ہے کہ محض آدمی کے نیکی نیت کرنے سے یہ نیکی بھی ہو سکتی ہے گناہ بھی ہو سکتی ہے محض نیت کرنی ہے اس اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آیا کہ اللہ نصل جلطی یہ ہے کہ یہاں پہنچ کے انسان کی نیت مباح کام کو نیکی کے کھاتے میں بھی ڈال سکتی ہے اور برائی کے کھاتے میں بھی ڈال سکتی ہے ایک آدمی نے دروازہ کھول دیا دروازہ اس لیے کھول دیا کہ اندر گرمی ہے اور لوگوں کو تازہ ہوا مل جائے یہ اس کی نیت تھی دروازہ اس پہ کھول لے کہ اس انسان کی اچھی نیت تھی اللہ کے یہاں اس کا اجر پا دے گا اور ایک دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ میں تو جا رہا ہوں نہ باقی لوگ سردی میں چجرتے رہیں تو اب اس نے دروازہ اس نیت سے جو کھولا ہے تو اس نیت کی وجہ سے اس انسان کے لیے یہ گناہ کیا جائے گا تو مباح کام تھے اب ہے تو اصل میں یہ بھی مباح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت بن جائے گی عبادت کیسے بن جائے گی مسئلہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری نظر محسوس رہے ایک آدمی دوسری نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے تاکہ میرے گھر والے عزت محسوس رہے عورتیں ہیں خواہشات ہیں یہ کہیں ناجائز نہ مناسب ہوں میں نہ کرتے ایک اور آدمی اس کی نیت رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ممکن ہے اولاد دے اور میری اولاد دنیا میں انسانوں میں اچھے فرق کا اضافہ ہو جائے میں اس اچھی تربیت کر دوں جس انسان کی نیت کی اور اس کا اسے صدقہ ملے گا اور اس کا اسے ثواب ملے گا اور اسی طرح کسی انسان نے یہ نیت کر لی کہ میں جو میرے اندر حرام کے لیے خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہوں جس انسان کے لیے صدقہ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کا نفس اور شیطان سے اس بات پر ابھارتے ہیں کہ ایک ہی چیز ایک ہی بیوی بار بار اس کے قریب جانا یہ کیا ہے روز نئی سے نئی کوئی چیز ہونی چاہیے معاذ اللہ تو وہ انسان اس بات کو کنٹرول کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں اللہ نے نصیب میرا ہے بس یہ ٹھیک ہے تو وہ جب اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے اور نفس سے جو گرانی گزرتی ہے اس سے بھی اللہ نے سب کا رکھا ہے تو سہاور اسلام کے لیے یہ بات ایسی تھی اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح نیت سے اس کو عبادت قرار دیا اور جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس عمل سے فارغ ہوئے اور آپ نے کہا الحمد للہ تو اب الحمد للہ آپ نے کیوں کہا کچھ شرا خیال کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک طرح کا پہ جو تقاضا اور بوجھ تھا وہ دور ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اطمینان ہو گیا یا یہ کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے تو یہ چیز ہے جس کے متعلق کسی لیے اس کے عبادت ہونے کا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ کی شادی پہ ان پر پانی پھینکا اور پانی چھڑکا کر کے اور اس اللہ کا اس کو لانا آپ برکت اللہ اب اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ اللہ کا نام لینا اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے تو اگر یہ صرف مباح کام ہوتا یعنی اس سے ثواب نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ کی تعریف اور اللہ کی برکت اور اللہ کا نام لے کے جانا یہ باتیں نہ کہتے تو اس لیے یہاں پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام رضی اللہ سوال کرتے تھے جوابات ملتے تھے تاکہ عقل اور سمجھ میں بات آئے تو دین پر جو عمل کرنا ہے اس کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کی سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے تو زیادہ اس میں نام ذرا ہو جاتا ہے کہ صرف حکم ہی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ مسئلے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ نے جواب دیا اور فی لگو اجرن اگر وہ کوئی حرام کام کرتا تو گناہ نہ ہوتا صحابہ رضی اللہ کا اللہ کے رسول ضرور گناہ ہوتا آپ نے میں جب حرام سے بچا اور جائز کام کی طرف آیا تو اللہ نے اس میں اس کے لیے دیکھی رکھی ہے یعنی اجر رکھا